حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامپو کو قتل کرو اور دو لکیروں والے سام کو اور دم کٹے سام کو قتل کر دو کیونکہ یہ بینائی ضائع کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پینتیس